السلام علیکم خواتین و حضرات information systems C S five zero seven lecture number تین مجاہد شاہی کے ساتھ گزشتہ لیکچر میں ہم نے آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے اس کو بارے میں انفارمیشن نیڈس کے بارے میں کوالٹی آف انفارمیشن کے بارے میں اور آرگنائزیشن کو کی تشکیل کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کے سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے والیوم آف بزنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ تمام باتیں اور اور بہت سی باتیں کی آج کے لیکچر کے اندر ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ کہ جی سائز کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں تو سائز کی امپورٹنس ایک چھوٹی آرگنائزیشن کے اندر ایک میڈیم سائز آرگنائزیشن میں اور ایک لارج آرگنائزیشن میں کیسے انفارمیشن کی نیڈز اور انفارمیشن سسٹمز کس طریقے سے بدلتے ہیں یا تبدیل ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ان کے ساتھ اس چیز میں اس چیز کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے بیسکلی بات وہی سے شروع کرتے ہیں کہ جی انفارمیشن کی جو ضرورت ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو وہ کس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کا ولیوم آف بزنس کیا ہے آپ کے سائز آف آپریشن کیا ہیں اور پھر اس ولیوم اور سائز آف آپریشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے جو تنظیم کو شکل دی ہے جو اس کی اسٹرکچرنگ کی ہے وہ اسٹرکچر کیا ہے اور اس اسٹرکچر کے اندر جو آپ نے پھر کہے ان کہے اصول جو لاگو کر دیے یا ایک سچویشن کریٹ کی ہے وہ جس کو ہم کلچر کہہ سکتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کا ہے کہ جی کس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے کس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی کس کے ساتھ کس طریقے سے تعلق رکھنا ہے کس طریقے سے بات کرنی ہے کس طریقے سے ہیلو اور گڈ بائی کرنی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے کلچر کا ایک حصہ ہے یہ بھی انفارمیشن ریکوائرمنٹس انفارمیشن نیڈس کو ڈٹرمن کرتی پھر بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈسیشن میکنگ لیولز کیا ہے کیا تمام ڈسیشن میکنگ کیا تمام ایکشنز جو ہیں وہ ایک فرد کے کہنے پہ لیے جاتے ہیں ایک کلیکٹو ڈسیشن میکنگ ہوتی ہے پارٹیسپیٹری ہوتی ہے کس طریقے سے آپ اس کو ڈسیشنز کو وہ لیتے ہیں اور کون سے ڈسیشنز کون لیتا ہے یہ تمام چیز جو ہے یہ ڈسیشن میکنگ اسٹرکچرس کی بات آتی آپ کا تھرڈ پارٹیز اور اپنے تنظیم کے اندر اپنے ادارے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے اور کس طریقے کی آپ نے وضع کی ہے جو ریلیشن شپ ایکچولی آپ کی کلچر میں بھی نمایاں ہوگی کہ آپ کس طریقے سے اس آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے کی فیسلٹی دے رہے ہیں کام کرنے کے لیے آپ ان کو کتنی گنجائش کتنا روم کتنی اسپیس دے رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہو جاتا ہے کیا وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یا نہیں اس کام کرنے کے طریقہ کار کو بہتر کرنے کا مشورہ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کیا ان کے جو مشورے ہیں ان کو کوئی سنتا ہے یا ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ تمہارا خیال ہے ہمارا خیال یہ ہے اور ایسے ہی ہوگا دو مختلف طریقہ کار آپ کے سامنے دو مختلف کلچر آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جاتے سپلائر ہے ڈسٹریبیوٹر ہے مینوفیکچرر ہے جس کا آپ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس سے چیزیں خریدتے ہیں جو آپ اپنے پروسیس میں استعمال کرتے ہیں یا اپنی دکان سے بیچتے ہیں اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ بھی چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں ایک آرگنائزیشن کے لیے اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک آرگنائزیشن کے انفارمیشن ریکوائرمنٹس اور انفارمیشن نیڈس کو پھر بناتے ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور ان نیڈس اور ریکوائرمنٹس کی بیسس کے اوپر پھر وہ رولز پروسیجرز اور سسٹمز انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے اور آرگنائزیشن کو چلانے کے وہ وضع کیے جاتے اب بات ہو رہی تھی سائز کی سائز کے حوالے سے تین یا چار مختلف قسم کے ذہن میں آپریشنس آتے ہیں ایک اسمال سائزڈ آپریشن ایک وہ آپریشن یا وہ آرگنائزیشن جو کہ بڑی نہیں اور چھوٹی بھی نہیں درمیان میں کہیں آ رہی ہے جس کو ہم میڈیم سائز کہیں گے پھر بڑی آرگنائزیشن لارج آرگنائزیشن اور پھر ملٹی نیشنل یا کنگلومریٹس کا ایک تصور آتا ہے جو ایک جال ہے ایک نیٹ ورک ہے آف organizations اونڈ ڈائریکٹلی اور indirectly by an organization which could be located any in in the world تو وہ کس طریقے سے اس کی انفارمیشن نیڈس کیا ہو سکتی ہیں اس کی انفارمیشن ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہے اور وہ کس طریقے سے اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے مانیٹر کرتی ہے ان کی ایشوز ان کے پرابلمس کو ریزالو کرتی ہے اور ڈسیشن میکنگ کس طریقے سے وہاں پہ ہوتی ظاہر ہے کہ ایک دکان کے اندر جو ایک فرد چلا رہا ہے اور ایک کانگلومریٹ کے اندر جو ایک جال ہے بہت ساری آرگنائزیشنس کا بہت ساری کمپنیوں کا جو دنیا میں بکھری ہوئی ہیں ان کو اور اس کو چلانے میں کچھ فرق تو ہوگا طریقہ کار میں بھی فرق ہوگا مینجمنٹ اسٹائل میں فرق ہوگا اسٹرکچرنگ میں فرق ہوگا ڈسیشن میکنگ میں فرق ہوگا انفارمیشن نیڈس اور انفارمیشن ریکوائرمنٹس جو ہیں ان میں فرق ہوگا تو یہ تمام چیزیں جو ہے آج ہم اس طرف کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے چھوٹی آرگنائزیشن ایک شخص ہے وہ ایک دکان چلا رہا ہے تمام فیصلے جات اس دکان کے بارے میں وہ خود کرتا ہے کہ جی اس نے کون سے پروڈکٹس رکھنے اس نے دکان کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھولنی ہے اس نے کس دن چھٹی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس دکان کے اندر کتنے لوگوں نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس دکان جو کہ ایک مختصر سا سی جگہ ہو سکتی ہے اس دکان کے بارے میں تمام معلومات اس دکان کے اندر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں تمام معلومات ورک شاپ کے اندر جتنے کاریگر کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں تمام معلومات اس شخص کو حاصل ہونی چاہیے کہ ہر شخص کیا کر رہا ہے کس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے جو کام سیکھنے والا ہے کیا وہ کام سیکھ رہا ہے جو سکھانے والا ہے کیا وہ کام سکھا رہا ہے کام کرتے ہوئے سکھا رہا ہے ہینڈز آن ایکسپیرینس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا یہ تمام انفارمیشن جو ہیں یہ اس کے پاس آنی چاہیے اس کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جی کون سے پروڈکٹس کے اسٹاک میں کمی ہو گئی ہے کیونکہ وہ بک رہے ہیں کون سے اسٹاکس اپنی جگہ موجود ہیں جو بک نہیں رہے ان کا اس نے کیا کرنا ہے ان کو ڈسپوز کیسے ڈسپوز آف کیسے کرے گا نئی مال نیا مال جو خریدنا ہے وہ کہاں سے آئے گا نئے مال میں کتنی ویرائٹیز ہیں کتنی مختلف قسم کی پرائسنگ ہیں کون سا مال اس نے خریدنا ہے کس پرائس پہ اس نے خریدنا ہے کس پرائس پہ اس نے بیچنا ہے تو یہ تمام ریکوائرمنٹس یا نیڈز اس کی بن جاتی ہیں لیکن وہ ایک فرد ہے یا ایک مختصر سی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ فیصلہ جات جو ہیں وہ ایک شخص یا ایک یا دو شخص بھی اشخاص بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس ایسی آرگنائزیشن کے اندر والیوم آف بزنس جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک ہوتا ہے اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ صاحب وہ فلا دکان ہے وہاں پہ تو کروڑوں روپے کی مہینے کی سیل ہوتی ہے لیکن وہ باپ اور بیٹا ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جی یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ کروڑا روپے کی والیوم جو سیل کر رہے ہیں وہ ٹرن اوور جو ہے اس کے اوپر وہ پروفٹس جنریٹ کر رہے ہیں یا اس سے کمائی کر رہے ہیں اور ٹوٹل نمبر آف مین پاور جو ہے وہ مین پاور باپ بیٹے اور دو اور لوگوں کے علاوہ پانچواں بندہ اس جگہ پہ نہیں ہے اب total number of people employed by that organization کے حوالے سے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اسمال ہو جاتا ہم نے کہا کہ جی کروڑ ہاں روپے کا سیل کر رہا ہے چیز یہ کتنے کروڑ کا سیل کر رہا ہے ایک کروڑ کا کر رہا ہے دو کروڑ کا کر رہا ہے تین کروڑ کا کر رہا ہے کیا کر رہا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمال یا لارج یا میڈیم سائز کے حوالے سے کہ جی اس کے پاس ایک پلے ایک جگہ ہے جہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہے یا اس کے پاس چار مختلف دکانیں جہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہے اگر چار ہے تو پھر اس کا سائز آف آپریشن جو ہے وہ بڑھ گیا لہذا وہ اب سائز آف آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ اب اسمال نہ رہا وہ اسمال سے تھوڑا سا آگے چلا گیا اگر ایک برانچ ہے تو ایک برانچ کسی قدر والیوم آف بزنس کر سکتی ہے اگر دو برانچیں ہوں گی تو وہ اس سے زیادہ کر سکیں گی تین ہوں گی تو اس سے زیادہ کر سکیں گی تیس ہوں گی تو بہت زیادہ کر سکیں گی تو سائز والیوم سے related size number of people employed by that organization اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسمال سائز بزنس ہوتی ہیں وہ ایک یا دو لوگ جو ہیں وہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر سول اونرز ہوتے ہیں یا سول پروپرائٹرز ہوتے ہیں جو ان اسمال آرگنائزیشن کے مالک اور ڈسیشن میکرز ہوتے ہیں اب انفارمیشن کے حوالے سے کہ جی اسمال آرگنائزیشن میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کو دیے کہ جی اسٹاک کون کون سا بک رہا ہے سیل کیا ہو رہی ہے کس کس پروڈکٹ کی سیل ہو رہی ہے ہر روز کتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں کتنے کسٹمر آئے پیسے کیش کتنا ریسیو ہوا کتنا خرچہ کیا گیا ادائیگیاں کیا کرنی ہیں اور اگر وصولیاں بھی کرنی ہیں تو وہ کن کن سے کرنی ہے کب کب کرنی ہے کیونکہ فنڈ مینجمنٹ یہاں پہ پھر آ جاتی ہے یا کیش مینجمنٹ جو ہے وہ اس کا تصور آتا ہے اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو بن جاتا کیوں کہ اگر وصولی بر وقت نہیں ہوتی تو ادائیگی بھی بر وقت نہیں ہو سکے گی ادائیگی اگر بر وقت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جی جو اسٹاک ڈپلیٹ ہو رہا ہے جو اسٹاک بکتا جا رہا ہے اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ بر وقت نہیں ہو سکے گی یا آلٹرنیٹلی جو آپ کا سپلائر ہے یا کریڈیٹر ہے اس کو اگر پیمنٹ پر وقت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اگلی دفعہ دو دفعہ سوچے گا چار دفعہ سوچے گا کہ بھائی میں اس آدمی کو اس شخص کو اس دکان کو یہ مال دوں یا نہ دوں کیونکہ یہ تو مجھے پیمنٹ وقت پہ نہیں کرتا تو آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو جاتی تو اب انفارمیشن ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس بے شک آپ ایک اسمال اونر ہیں ایک اسمال سائزڈ بزنس کے مالک ہیں آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ جی ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن کیا ہونی چاہیے سیل کیا ہے رسیویبلس اور پیبلس کیا ہیں اسٹاک ریپلینشمنٹ کیسے کرنی ہے اسٹاکس میں کیا چیز نہیں لے کے آنی ہے کیا خریدنا ہے کیا کتنا رکھنا چاہیے اسٹاک یہ تمام چیزیں اور پھر اس کے اوپر کیش مینجمنٹ جو ہے اس کیش مینجمنٹ ان سب چیزوں کے حوالے سے کیش کیونکہ انوالوڈ ہے تو کیش مینجمنٹ یا فنڈ مینجمنٹ کرنے کی آپ کو ضرورت پیدا ہو انفارمیشن ان تمام چیزوں کے بارے میں آنی چاہیے تو یہ اس کی لمیٹڈ نیڈز ہو گئی لیکن بہرحال نیڈز ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک اسمال اونر کی تو کوئی انفارمیشن کی نیڈ ہی نہیں ہوتی اس کو تو کوئی ضرورت ایک ریسٹورینٹ کسی نے کھولا اس چاہے وہ ایک فرد کی فرد نے کھولا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جی اس کے ریسٹورینٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ اس کو کیسے پتا چلے گا وہ ہر وقت وہاں پہ بیٹھ کے ہر چیز پہ نظر رکھے گا نظر تو رکھ سکتا ہے لیکن ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس کے پاس کہاں سے آئے گی کیونکہ ڈسیشن تو اس نے لینا تو یہ چیز جو ہے کہ جی چاہے اسمال سائزڈ ہے یا کچھ ہے نوعیت انفارمیشن کی وہ ہم نے جو ابھی بیان کی وہ ہے اور ضرورت اس انفارمیشن کی اس شخص کو ہے جو اس کاروبار کو اپنی موجودگی میں چلا رہا اپنے پریزنس میں چلا رہا اس کو ضرورت ہے اس انفارمیشن کی کیونکہ اس کے بغیر وہ اس کاروبار کو بہتر انداز میں نہیں چلا سکتا تو یہ بات جو ہم نے کی یہ اسمال آرگنائزیشن کی انفارمیشن ریکوائرمنٹس یا انفارمیشن نیڈس کے حوالے سے کی اب سوال یہ ہے کہ جی اس دکان کے اندر والیوم زیادہ ہے تو پھر وہ کیا کرے آج کے زمانے میں جو کمپیوٹرائزڈ زمانہ ہے تو بہت ساری ضروریات یا بہت ساری نیڈز جو ہیں وہ کمپیوٹر کے حوالے سے ایک زمانہ تھا کہ جی چار لوگ اور اکٹھے کر لو بھائی یہ یہ دیکھ رہا ہے یہ یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے اب آج جو ہے وہ آپ نمبر آف پیپل پہ کانسنٹریٹ اتنا نہیں کرو گے آپ کے پاس وہ ٹولز موجود ہیں جن کو آپ استعمال کر کے آپ اپنا انفارمیشن نیڈس جو ہیں اس کے تھرو پروسیس کرتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کے حوالے سے اس اس, اس کی کے بارے میں ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے تو فی الوقت تو انفارمیشن نیڈس کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسمال آرگنائزیشن کی بھی اپنی انفارمیشن نیڈس ہیں جو کہ day to day transaction sale receivables payables stock یا انوینٹری مینجمنٹ اور کیش مینجمنٹ یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے بہت اہم ہو جاتی اب بات کرتے ہم میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن کی میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس چیز پہ منحصر نہیں ہے کہ اس کو ایک فرد یا ایک خاندان چلا رہا ہے بلکہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ اس کا سائز آف آپریشن اس کا والوم آف آپریشن اس کی ایکسٹینٹ آف آپریشن جو ہے وہ کتنی ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ایک فیملی اونڈ بزنس جو ہے وہ بڑی کبھی نہیں وہ بڑھ نہیں سکتی یا اس اس اس اس کا کا کا وہ میڈیم سائز نہیں بن سکتی تو یہ چیز غلط ہوگی فیملی اونڈ بزنس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس جو کہ ساری دنیا میں کام کر رہی ہیں جن کی مناپلی ہے پرٹیکولر پروڈکٹ کے اندر لیکن ہے وہ فیملی اونڈ بزنس پاکستان کے اندر اس قسم کے ایگزامپل موجود ہیں جو آرگنائزیشن فیملی اونڈ ہیں لیکن ان کا ایکسٹینٹ آف آپریشن جو ہے اور ان کا ولیوم آف آپریشن جو ہے اور ان کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں والیوم بے انتہا ہے ایکسٹینٹ آف آپریشن کراچی سے لے کے پشاور تک ہر جگہ پہ ہے سو میڈیم سائز آپریشن جو ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ جی اس کو رن کون کتنے لوگ رن کر یا ایک فیملی کر رہی ہے یا ایک فرد کر رہا ہے بلکہ اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس نے اس کا ٹرن اوور کیا ہے اس کا ایکسٹینٹ آف آپریشن کیا ہے اس نے جو ایسٹس اس آپریشن کے اندر استعمال کر رہا ہے ٹو پروڈیوس ٹو مینوفیکچر اور ٹو پرووائڈ دا سروسز اور پرووائڈ دا گڈس اور سیل دا گڈز اس کا ویلو کیا ہے ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن اسمال سے میڈیم یا اسمال سے یا میڈیم سے لارج جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے یہ کلاسیفکیشن مثال کے طور پہ یوناٹیڈ کنگڈم کے اندر ان تمام آرگنائزیشنس کو جو کہ جن کا کہ ٹرن اوور یعنی سیلز جو ہیں سالانہ سیلز جو ہیں وہ پانچ ملین پاؤنڈز ہیں تقریباً ان کو اسمال سائزڈ تصور کیا جاتا ہے اب پانچ ملین پاؤنڈ کو اگر ہم ایک سو چھ اور یا سات سے ضرب دے دیں تو بہت سارے کروڑ روپے بن جاتے ہیں ہاف اے بلین روپیز بن جاتے ہیں سے زیادہ بن جاتے ہیں کیا وہ اسمال سائز ہے پاکستانی اکانومی کے حوالے سے نہیں تو یہاں پہ پھر ایک تصور یہ بھی آیا کہ اکانومی کے حوالے سے آپ کے ایکسٹینٹ آف آپریشن کیا ہے والیوم آف آپریشن کیا ہے پاکستان کے اندر small sized organisation small medium sized کی ڈیفینیشن جس حد تک ہے وہ کوئی دو کروڑ روپے کے سیل کے حوالے سے تو یہ سائز آف اکانمی پہ ڈپینڈ بھی کر سکتا ہے کہ جی آپ اسمال یا میڈیم سائز کس چیز کو تصور کرتے ایک دکان ہے وہی چیزیں بیچتی ہے تقریباً جو شہر جو گاؤں میں ہے اور وہی دکان ایک اسی قسم کی دکان ایک شہر میں ہے جو شہر کی دکان ہے اس کا والیوم آف آپریشن یا والیوم آف سیلز جو ہے اس دکان کے حوالے سے جو گاؤں کے اندر ہے جہاں پہ ایک لمیٹڈ پاپولیشن ہے ان دونوں میں فرق ہوگا ہو سکتا ہے کہ شہر والی وہ دکان جو ہے وہ میڈیم سائز کہلائے جبکہ گاؤں والی دکان جو ہے وہ اسمال سائز کے کلاسیفیکیشن میں آئے میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن کے اندر ایک اسٹرکچر بالکل موجود ہوتا ہے وہ اسٹرکچر اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپریشنس کا سائز یا والیوم جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس کے مختلف ایسپیکٹس کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے جو ریسپانسبلی ان ایریاز کو مینج کر سکیں ڈسیشن میکنگ کے حوالے سے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈسیشن میکنگ بھی بہت حد تک میڈیم سائز آرگنائزیشن میں سینٹرلائزڈ ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس آرگنائزیشن کے مالک کے اسٹائل آف مینجمنٹ پہ جس کا ذکر ابھی ہم کچھ دیر میں کریں گے اس پہ ڈپینڈ کر کہ وہ اس آرگنائزیشن کو کس طریقے سے چلانا چاہتا ہے اب یہ تمام باتیں جو ہیں یہ میڈیم سائزڈ آرگنائزیشن کے حوالے سے اس کی انفارمیشن ریکوائرمنٹس نہ صرف کیونکہ اب نمبر آف پرسنس بھی اس کے یہاں بڑھ گئے اس کے یہاں پہ جو مشینری استعمال ہو رہی تھی ایک شخص ہے وہ دو لیتے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ورک شاپ چلا رہا ہے ایک اور ورک شاپ ہے جس میں کہ یا جگہ ہے جہاں پہ کہ پچاس لیتے چل رہی ہیں دس چل رہی ہیں بیس چل رہی ہیں تو آبیسلی ان کے دو جب آپ ان کا مقابلہ کریں گے تو ان کے size of operation number of workers وغیرہ مشینری جو امپلوائے ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہر چیز تبدیل ہو جائے گی انفارمیشن بھی تبدیل اب ان کو دو مشینوں کی انفارمیشن نہیں چاہیے ان کو بیس مشینوں کی انفارمیشن چاہیے پچاس مشینوں کی انفارمیشن چاہیے کہ وہ مشینیں سب کام کر رہی ہیں صحیح کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہے اس میں سے کتنوں کا اسپیئر پارٹس چینج کرنے کی ضرورت ہے کون سی مشین خراب ہونے کے اندیشہ ہے اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ کیا ہو رہا ہے کتنا ورک وقت اس پہ لگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ کون سی مشین کتنی پرانی ہو گئی ہے اس کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے اب مشینوں کی ساری انفارمیشن آپ کو چاہیے جو آپریٹرز ان مشین پہ کام کر رہے ہیں ان آپریٹرز کی ایفیشنسی کے بارے میں آپ کو رپورٹیں چاہیے ان آپریٹرز نے جو ٹارگیٹس اچیو کیے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے جو ٹارگیٹس اچیو ہوئے ان ٹارگیٹس کی کوالٹی کیا تھی کیا وہ اس کوالٹی کے تھے کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی انہوں نے بنا تو ڈیڑھ سو چیزیں لی یا دو سو چیزیں لی لیکن ان میں سے آدھی جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ بازار میں بیچی جا سکے تو پھر وہ پروڈکشن کا تو نقصان ہو گیا نا لہٰذا اب ضرورت کس چیز کی پڑی کہ وہ جو آپریٹر بیٹھے ہوئے ان کی ایفیشنسی ان کی قابلیت ان کی آپریشنل اس پہ توجہ دی جائے تاکہ وہ بہتر کوالٹی کا پروڈکٹ جو ہے ان مشینوں کے استعمال سے بنا کر کے بیچے جہاں پہ پانچ سو مشینیں لگی ہوں گی بیس ہزار مشینیں لگی ہوں گی اسپنڈلز لگے چالیس ہزار لگے اسی ہزار لگے ہوئے لاکھ لگے ہوئے تو وہاں پہ نوعیت جو ہے انفارمیشن کی وہ آبویسلی تبدیل ہو جائے گی پھر یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسی آرگنائزیشن میں جہاں پہ کہ جی والیوم آپ کے آپریشن کا بڑھتا جا رہا ہے because of the means that you are deploying to manufacture اور پروڈیوس اس میں بھی اضافہ ہو گیا نمبر آف ورکرس میں بھی اضافہ ہو گیا چاہے پروڈکٹ آپ ایک ہی بنا رہے ہو یا نہیں بناتے ہوں لیکن جو مشینیں یارن بنا رہی ہیں وہ مشینوں کی تعداد اسپنڈلز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ورکرز پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان ورکرز کو آرگنائز کرنے کے لیے آرگنائز طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے آپ نے کیا چیز بنانی ہے کس گیج کا کس سائز کا کپڑا ویو کرنا ہے کس کلر کا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یان جو ہے وہ کیا کس کس اسپیسیفکیشن اسپیسیفکیشن کا کا آپ آپ نے بنانا ہے یہ سب تمام اور کی مشینیں یان بنا سکتی یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے بارے میں اور کتنا بنانا ہے یہ آپ نے ڈسیشن کرنے ہیں ان ڈسیشن کو کرنے کے لیے آپ کو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ کیپیسٹیز کیا ہے کتنا ہم کس چیز پہ کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں اور پھر اس ساری چیز کو انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے ایک پلان بنانا ہے کہ ہم نے اس سال میں اس سہمائی میں ان چھ مہینوں میں اس مہینے میں اس ہفتے میں ان دو ہفتوں میں ہم نے یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں یہ پروڈکٹس بنانے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہ کام کرنا ہے آرڈرس کس طریقے سے لینی ہر چیز پلانڈ طریقے سے آپ نے کرنی ہے کیوں کہ اگر پلانڈ طریقے سے نہیں ہوگی تو وہ ٹارگیٹس جو آپ اپنے لیے سیٹ کر رہے ہو وہ ٹارگیٹس آپ اچیو کرنے میں مشکل آئے گی جب ٹارگیٹس اچیو کرنے کی بات آتی ہے اور ٹائملی ٹارگیٹس اچیو کرنے کی بات آتی ہے تو پھر بہت سارے ڈسیزن میکنگ کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں اور وہ ڈسیزن میکنگ کے لیے انفارمیشن چاہیے ہوتی سو پلاننگ کا تصور یہاں سسٹمس کی بات تو ہم نے کر لی کہ جی سسٹمس ہونے چاہیے رولس ہونے چاہیے پروسیجرس ہونے چاہیے پھر اب بات کر رہے ہیں ہم پلاننگ کی اور اس پلان کو امپلیمنٹ کر کے اس کی مانیٹرنگ ضروری ہے کہ وہ جو کام ہو رہا ہے وہ اس پلان کے حساب سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اپنے لیے ٹارگیٹس جو ہے وہ اس حساب سے سیٹ کی یہ مزید ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے تو یہ بتد بتدریج انفارمیشن کی ریکوائرمنٹ اور انفارمیشن سسٹمز کی ریکوائرمنٹ میں آپ پلاننگ اور مانیٹرنگ جب مانیٹرنگ آپ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جی اس کا ریزلٹ کیا آیا کہ جی ہم نے پلان تو کیا تھا کہ جی یہ دس چیزیں ہوں گی لیکن ان دس چیزوں کی بجائے یہ چھ چیزیں ہوئیں یا پانچ چیزیں ہوئیں یا گیارہ ہوئی یا بارہ ہوئی کیا ہوا وہ ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ایک رپورٹ چاہیے ہوگی اس کے لیے انفارمیشن آپ کو اکٹھا کرنا ہوگی اب سائز آف آپریشن آپ کے چونکہ بڑھ گئے تو ایک جگہ نہیں بلکہ دس جگہ سے آپ یا دس مشینوں سے یا بیس مشینوں سے یا پچاس ہزار مشینوں سے آپ وہ انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ ایک فرد کی آرگنائزیشن سے یا ایک اسمال سائز آرگنائزیشن سے اب ہم آگے آئے اور جب آگے آئے تو انتہا تو کوئی ہے نہیں کسی چیز کی اب ہم لارج سائزڈ آرگنائزیشن کی بات جب لارج سائز کی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے ایک تو یہ کہ ان کے والیوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بے انتہا ہے انتہا کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ڈیفینیشن ہر شخص ایک دے سکتا ہے کسی کے لیے دس روپے بھی انتہا ہو سکتی ہے کسی کے لیے دس کروڑ دس سو کروڑ دس بلین بھی انتہا نہیں ہو سکتی تو یہ ریلیٹو چیز ہے لیکن انتہا بے انتہا یہ سب چیزیں ریلیٹو ہو جاتی ہیں سائز آف آپریشن سے تعلق رکھتا ہے آپ کے پاس مینز آف پروڈکشن جو ہیں وہ کیا ہے اور مینز آف پروڈکشن میں مشینری بھی آتی ہے مینز آف پروڈکشن کے اندر اندر لیبر بھی بھی آتی ہے ہے مینز آف پروڈکشن کے کے کیپٹل آتا اگر یہ تمام چیزیں آپ آپ پاس ہیں اور کو دستیاب ہیں تو پھر آپ کے والیوم آف بزنس کی انتہا جو ہے وہ آپ کے ایفرٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کیا چیز کتنی اچھی کوالٹی کی سکسیسفلی بنانے میں ان تمام ریسورسز کے ہوتے ہوئے وہ آپ بنا سکتے ہیں اور بازار میں بیچ سکتے ہیں اب اس سارے کام کو کرنے کے لیے آپ کو ایک تنظیم چاہیے ایک آرگنائزیشن چاہیے اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی اور بہت ساری ڈسیشن میکنگ ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایک فرد کی طرح جو ایک چھوٹی سی دکان چلا رہا ہے کیا یہ تمام ڈسیشن جو ہیں یہ آج بھی ایک فرد لے ہر چیز کے بارے میں وہی ڈائریکشن دے گا اس کو بغیر پوچھے ہوئے کوئی کام نہیں ہو سکے گا تو یہ پاسبلٹی جو ہے یہ ذرا ریموٹ ہو جاتی ہے یہ اب قابل عمل نہیں ہے یہ مشکلیں پیدا کرے گی کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی وہ تمام فیصلہ جات جو ہیں وہ ایک بندہ جو ہے چاہے کسی نام سے ہو چیف ایگزیکٹو کے نام سے ہو اونر کے نام سے ہو کسی نام سے ہو وہی شخص کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا اس ادارے کے اندر تو وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹارگیٹس وہ آپ کو آبجیکٹوز جو آپ کے میٹ کرنے چاہتے ہیں وہ نہ میٹ کر پائے کیوں کہ ڈسیشن میکنگ ہر لیول پہ ڈسیشن فوری طور پہ چاہیے ڈسیشن اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں یا نہیں ڈسیشن تو ابھی چاہیے اگر نہیں دیں گے ڈسیشن مشین بند ہو جائے گی تو مشین جتنی دیر بند رہے گی اس کا لاس جو ہے وہ آپ کا لاس ہو اگر وہ شخص جو مشینوں کو صبح آن کرتا ہے اور شام کو آف کرتا ہے اگر اس کو اس بات کا خیال نہیں دلایا جائے گا کہ اس کے بر وقت مشین آن کرنے سے یا آف نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے تو اس شخص کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس ساری پکچر کے اندر ان کروڑ ہا کی کھیل کے اندر اس کا کام جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ اب فیڈ بیک جو ہے وہ آپ انفارمیشن کی اس سے بھی لے رہے ہیں کہ اس نے کب آن کی مشین کب آف کی مشین مشین آن کرنے میں کتنا وقت لگا یا مشین نے آن کرنے میں کتنا وقت لگا کیونکہ وہ کریٹیکل ہو جاتا لوگ تو آ گئے کام کرنے کے لیے اب لوگوں کے آنے کے بعد اگر اس نے مشین کو آن کیا تو ہو سکتا ہے وہ مشین دس پندرہ منٹ لے پانچ چھ منٹ لے کہ جی وہ اس قابل ہو جائے کہ اس پہ لوگ کام کر سکیں ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک تمام مشینوں نے کام کرنا ہے ایک حساب ٹائم لاس جو ہے وہ ٹائم لاس کو آپ جس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ شخص جو صرف ایک بٹن آن اور آف کرتا ہے اس شخص کو بھی بتانا ضروری ہے کہ اس کی بر وقت نہ کام کرنے سے کمپنی کو یا اس ادارے کو یا اس آرگنائزیشن کو کتنے کا نقصان ہوا جب اس کو اس بات کا احساس ہو جائے گا جب اس کو یہ انفارمیشن حاصل ہوگی تو اس کے کام کی اہمیت اس کی اپنی نظروں میں بہت پڑے گی اور اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ کس طریقے سے اس ادارے یا اس تنظیم یا اس آرگنائزیشن یا اس کمپنی کی پروفیٹیبلٹی اور گول اچیومنٹ میں وہ کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور یہ احساس ہر ورکر کو ایٹ آل لیولس دلانا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا اور جتنی بڑی آرگنائزیشن ہو جائے گی جتنی اس میں آپ لیول آف مینجمنٹ کریٹ کریں گے اور یہ لیول آف مینجمنٹ کیا ہوتے ابھی ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے وہ لیولز آف مینجمنٹ کیا بر وقت ڈسیشن اور یہ احساس بر وقت دلاتے ہیں آپ ایک طرف ان کی کارکردگی پہ تو نظر رکھتے ہیں لیکن ان کی اہمیت کے بارے میں بھی ان کو احساس دلاتے ہیں یا نہیں دلاتے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک organisation the larger the organisation the more complex the issues become relationships ہیں انسان کام کر رہے ہیں مشینیں کام کر رہی ہیں آپس میں ہر ایک نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے ان کی آپس میں ریلیشن شپ مشینوں کی فنکشننگ ٹائمنگ بہت ساری چیزیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کی انفارمیشن اور وہ بیسک چیزیں تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہیں کہ جی اسٹاک کی موومنٹ کیا ہے پرچیزنگ کیسے ہونی ہے سیل کیسے ہونی ہے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے کن پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے کن کی نہیں ہے سورسنگ میں کہاں سے کر سکتا ہوں کہاں سے سستا را مٹیریل خرید سکتا ہوں اور کوالٹی کا را مٹیریل خرید سکتا ہوں جس سے کہ میں ایک کوالٹی کا پروڈکٹ اپنی نئی نویلی مشینوں کے اوپر تیار کر سکوں گا تو یہ جس وقت آرگنائزیشن اور اس کے اندر جو مشینری ہے اور اس کے جو ٹرن اوور ہے اور اس میں جو نمبر آف پیپل امپلائڈ ہیں وہ جس وقت بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ آرگنائزیشن ایک ویری لارج آرگنائزیشن ہو جاتی ہے اور اس کی انفارمیشن نیڈس اب ان تمام چیزوں کے بارے میں ہو جاتی گو بیسک اسٹرکچرنگ یا یا ریکوائرمنٹس نیڈس وہی بہت ساری رہ سکتی لیکن نئے نئے پہلو ان ایریاز کے اندر جو ہیں وہ ارائیز ہوتے ہیں نئے ایشوز ارائیز ہوتے ہیں جو بڑے کریٹیکل بن جاتے ان تمام ایشوز کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا اینالائز کرنا اینالائز کر کے اس پہ رپورٹ تیار کرنا اور وہ رپورٹ پھر صحیح لیول آف مینجمنٹ کے حوالے کرنا یہ سارے ایشوز جو ہے یہ ایک لارج آرگنائزیشن کے اندر بہت زیادہ کمپلیکسٹی اختیار کر لی سو ہم نے اب لارج آرگنائز آرگنائزیشن کی بھی بات کی ایک چیز رہ گئی اور وہ کانگلومریٹس کانگلومریٹس ملٹی نیشنلز جیسے کہ میں نے کہا ایک کمپنی ہے نیو یارک میں اس کا صدر دفتر ہے اس نے انویسٹمنٹ دنیا کے ہر کونے میں کی ہوئی ہے اور وہ انویسٹمنٹ مینوفیکچرنگ کنسرنس میں ہے وہ تمام چیزیں بنا رہے ہیں وہ لوگ جو نیو یارک میں بیٹھے ہیں یا لندن میں بیٹھے ہیں یا بیجنگ میں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہیں ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جی آج جو ہماری فیکٹری ٹمبک ٹو میں ہے اس فیکٹری کے اندر جو ہے وہ کیا حالات ہوئے ان کے کیا مسائل ہیں ان کو کیا پرابلمس پیش آ رہی ہیں وہاں پہ ہمیں یہ فیکٹری رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے یہ تمام انفارمیشن ان کے پاس آنی چاہیے کیونکہ ان کا پیسہ لگا ہوا ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی انویسٹمنٹ ہو اور آج کی دنیا میں جب گلوبلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر بارڈرس کی بات ختم ہو جاتی ہے آج پاکستان کو اگر پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو پاکستان پیسہ لینے کے لیے یورپ میں بانڈز یورو بانڈز جو ہے ان کا اجرا کرنے کا سوچتا ہے کہ وہاں سے پیسہ جو سرپلس پیسہ ہے وہ ہم لے کر کے آئے اور پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کریں پاکستان آج یہ سوچتا ہے کہ جی ڈائریکٹ فورن اور دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں چین ہے ہندوستان ہے اب کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ جی بارڈرز کا اب کوئی تصور نہیں ہے وہ فورن انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے وہ بہت دور سے کہیں سے آ رہی ہے وہ آپ with with in in the organisation the country آپ جنریٹ نہیں کر رہے اب وہ جو پیسہ دے رہے ہیں ظاہر ہے ان کو انٹرسٹ ہے کہ جی جہاں ہم دے رہے ہیں وہاں سے واپسی کیا ہوگی اس کا کیا اس کو صحیح استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انفارمیشن جو ہے یہ اب کانگلیمریٹ کے جو ہیڈ آفس ہے اس کے ہیڈ آفس میں پرفارمنس کیسی ہے اس ان ان تمام کمپنیز کی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے ہیڈ آفس میں جان انفارمیشن پہنچنے کی ضرورت کہ جی ریزلٹس کیا ہے پرفارمنس کا ریزلٹ کیا آپریشن کا ریزلٹ کیا ہے پرابلمس کیا ہے اکنامک سچویشن کیا ہے جس ملک میں وہ فیکٹری ہے یا جو فیکٹریاں ہیں جن جن ممالک میں ہیں وہاں پہ اکنامک سچویشن کیا ہے وہاں پولیٹیکل سچویشن کیا ہے وہاں پہ سوشل سچویشن کیا ہے یہ تمام چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں ان تمام چیزوں کی انفارمیشن جو ہے وہ ہیڈ آفس تک جہاں کہیں بھی وہ ہیڈ آفس ہو تو نیچر آف انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ایک اور نوعیت کا ہو جاتا ہے اور مزید کمپلیکس ہو جاتا ہے اور وہ جو انفارمیشن ہیڈ آفس میں چاہیے اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے یہ پھر لازم ہو جاتا ہے کہ جتنے یونٹس ہیں اس نیٹ ورک کے اندر ان تمام میں ایسے انفارمیشن سسٹمز موجود ہوں کہ جو وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں جس سے کو کمبائن کر کے جس کو اینالائز کر کے وہ رپورٹ جو ہیڈ آفس میں چاہیے وہ ہیڈ آفس تک رپورٹ پہنچے تو یوں کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ بتدریج بڑھتی جاتی ہے اب یہ ہم نے باتیں جتنی کی ہیں یہ بحوالہ سائز آف دی آپریشن کے انفارمیشن نیڈس انفارمیشن ریکوائرمنٹس اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کا کام کر رہے ہیں ہم نے اپنی گفتگو میں مشینوں کی بات کی ہم نے گفتگو کی کہ جی آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یا آپ صرف مال بیچ رہے ہیں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو تین چار مختلف سیکٹرز آ گئے مینوفیکچرنگ سیکٹر آ گیا ٹریڈنگ آ گیا سروس سیکٹر آ گیا اور سروس سیکٹر کے اندر پھر بہت سارے مختلف اس کے سب سیٹس ہیں کہ فائنینشیل سروسز ہیں بینکس ہیں انشورنس ہے بروکریج ہے اکاؤنٹنسی سروسز ہیں ایکچوریل سروسز ہیں انجینئرنگ سروسز ہیں ڈیزائننگ سروسز ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں اب یہ میں اگر کہوں کہ جی جو فائنینشیل سیکٹر کے اندر جو بینک کام کر رہا ہے جو اس کی نیڈز ہیں وہی بائنا ہی نیڈز جو ہیں وہ جو ایک مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کمپنی ہے بہت بڑی وہ اس کی بھی ہوں گی تو یہ بالکل غلط ہوگی بات کیوں کہ مینوفیکچرنگ ایک جو آرگنائزیشن ہے اس کی نیڈز اس کے پروسیسز اس کی ریکوائرمنٹس اس کی ڈسیشنس وہ ایک ٹوٹلی مختلف قسم کی چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے جبکہ بینک میں ایک نہایت ہی علیحدہ اور مختلف قسم کی ریکوائرمنٹ یا انفارمیشن نیڈ ہوتی سو سچویشن جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہر قسم کا جو کام ہے اس کے لیے اپنی انفارمیشن نیڈس ہیں اپنی انفارمیشن ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے جو system to collect that information to design that system of collecting the information وہ ڈفرینٹ ہے اور پھر اس انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے اس کو اینالائز کرنا اور اس انالس سے رپورٹ اس قسم کی جو کہ اس سیکٹر کے لوگوں کو کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے وہ بنا کر کے دینی جو ہے وہ ہر سیکٹر میں مختلف ہوگی کوئی ایک جنرل قسم کی اب ہم کہتے ہیں جی تمام بینکوں کو جو ہے وہ ایک ہی قسم کی رپورٹ جی بہت ساری رپورٹس جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہوں گی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بینک کی چونکہ مختلف مینجمنٹ ہے اس لیے اس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے کی سوچ کے طریقے سے انداز سے اس کو اپنے لیے جو انفارمیشن چاہیے اس میں کچھ فرق ہو ہاں ایک سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں یہ پچاس رپورٹیں چاہیے اس طریقے سے اب وہاں پہ تو تعین ہو گیا لیکن جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کو اس پچاس کے علاوہ کو دس اور بھی چاہیے انفارمیشن کیوں کہ وہ day to day operational decisions لے رہا ہے اس نے ہر روز کے حالات پہ ہر روز کے واقعات پہ ہر روز کی ٹرانزیکشن پہ نظر رکھی ہوئی ہے سینٹرل بینک کے حوالے سے ایک اوور ویو ایک پیریڈ کا ٹوٹل پکچر جو ہے وہ ان کے سامنے آنی چاہیے ان کو اس سے غرض نہیں کہ جی کون پچاس لوگوں کو پیسے دیے گئے یا جن سے ڈپوزٹ لیے گئے یا کیا ٹرانزیکشن انہوں نے کہا کہ ٹرانزیکشن آپ نے مختلف مدوں میں کیا کیا کیے ہیں اور کتنا والیوم کیا اور اس کے لحاظ سے جو ہم نے آپ کو گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں ان گائیڈ لائنس کو اوبے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا جو ہم نے کہا کہ اسٹیچوٹری ریزرو ہونے چاہیے یا نہیں ہونے کیش ریزرو ہونے چاہیے وہ آپ نے کمپلائی کیے کہ نہیں کیے جو بینک کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے پلس یہ کہ روز کیا پوزیشن بنتی کیا روز وہ کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کہ کہیں وہ شارٹ ہو گیا کہیں اس کے پاس سرپلس پیسہ ہو گیا بھائی سرپلس ہو گیا تو وہ نقصان میں آئے گا کیونکہ اس کا پیسے کا استعمال نہیں کر رہا شارٹ ہو گیا تو اس کو قرض مانگنا پڑے گا کیونکہ لوگ موجود ہے کہ جی ان کو پیسہ چاہیے اور ہمارے پاس پیسہ دینے کے لیے نہیں تو نوعیت جو ہے انفارمیشن کی وہ کام کے لحاظ سے مینجمنٹ کے لحاظ سے نیچر آف ورک کے لحاظ سے ایکسٹینٹ آف آپریشن کے لحاظ سے یہ چینج ہوتی رہتی اب ہم بات کرتے ہیں ذرا اسٹرکچرس کی جنرلی ہم نے گفتگو کی ہم نے لیول آف مینجمنٹ کی گفتگو کی یہ اسٹرکچرنگ کیسے ہوتی ہے کس قسم کی ہوتی ہے عام طور پہ مینجمنٹ آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ یا ایک فلیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے یا ایک پیرامڈ اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم ٹول اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم ہایاکل اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ہائارکیز بنی ہوئی ہیں various levels of decision takers ہیں ویریس لیولز آف مینجمنٹ میں اگر چاہوں میں سب سے لوئسٹ لیول پہ ہوں اور میں یہ چاہوں کہ سب سے ٹاپ لیول تک میں اپنی بات پہنچاؤں تو مجھے کئی درجے کئی ڈفرنٹ لیولز کو کراس کے تھرو جانا پڑے گا ایک لفظ ہم بڑے عام طور پہ سنتے ہیں تھرو پراپر چینل اب یہ پراپر چینل کیا چیز ہوتی ہے پراپر چینل کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ اپنے سے اوپر جو صاحب ہیں ان کو ایک کاغذ لکھیے وہ صاحب اگر مناسب سمجھتے ہیں صاحبہ مناسب سمجھتی ہیں تو وہ کاغذ اپنے سے اوپر لیول پہ لے کے جائیں گے وہ صاحب یا صاحبہ اگر اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو وہ اس سے اگلے لیول پہ لے کے جائیں گے اور یوں یہ ایک سلسلہ پراپر چینل کا چلنا شروع ہو جائے گا آرگنائزیشن کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کس لیول پہ کیا اتارٹی ڈیلیگیٹ کی ہے ڈیسینٹرلائز کی ہے آپ نے کہ وہ ڈسیشن ایک نوعیت کا وہ اسی لیول پہ لے لیا جائے اس کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ جی اسٹرکچرنگ جو آپ کے آرگنائزیشن کی ہے وہ کیسی ہے ہم بہت دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کی اسٹرکچرنگ بڑی بیوروکریٹک ہے بیوروکریٹک کا کیا مطلب ہے بیوروکریٹک کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لیولز اس میں ہے جس کے تھرو سے جس جس کے کے تھرو انفارمیشن کو پاس ہو کے الٹیمیٹلی اس اتارٹی کے پاس جانا ہوتا ہے کہ جس نے ڈسیشن میکنگ کرنی ہے وہ ڈسیزن میکنگ اتارٹی سیکرٹری ہے یا منسٹر ہے وہ ڈسیشن میکنگ اگر اتارٹی ہے تو تمام کاغذ وہاں تک پہنچیں گے تب ڈسیشن ہو کے پھر اسی رستے واپس آئیں گے تو یہ ایک بیوروکریٹک یا ہیاکل آرگنائزیشن کا ایک بڑا سمپل سا ایگزامپل اگر آپ انڈسٹری کے اندر اس قسم کا اسٹرکچر بناتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا decision making day to day decision making کیا وہ ایکسپیڈائٹ ہوگی کیا وہ جلدی ہوگی اس بات کا جواب آپ سوچ کے رکھیے اور جواب اس چیز کا میں اگلے لیکچر میں آپ کو دوں گا جو فلیٹ اسٹرکچر ہے فلیٹ اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے فلیٹ اسٹرکچر میں آپ نے کچھ لیولز جو ہیں وہ نکال دیے ہوتے بھی کیوں نکالتے ہیں آپ اس لیے نکالتے ہیں کہ ڈسیشن میکنگ کا پروسیس ایکسپیڈائٹ ہو اور مینجمنٹ اور مانیٹرنگ جو ہے اس میں بہتری آئے بہرحال ان دونوں سٹرکچرز کے حوالے سے ڈیٹیلڈ گفتگو جو ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے پیرامڈ اسٹرکچر کے اندر لو نمبر آف سبارڈینیٹس کہا جاتا ہے کہ per supervisor low number of subordinates ہوتے یعنی سپروائزر کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن چین آف کمانڈ جو ہے وہ بڑی لمبی ہو جاتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر فوج کے اندر ہر decision chief of army staff نے لینا ہو تو وہ شخص جو فرنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جس کو گولی چاہیے ایمونیشن چاہیے وہ اس انتظار میں بیٹھے گا کہ کس دن اس کو ایمونیشن کی sanction chief of army staff کر کے دیتا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ چین آف کمانڈ بڑی لمبی ہے لہذا وہاں پہ بھی ڈیسینٹرلائزیشن ہے of decision making the man requires ammunition the ammunition will be provided by perhaps the field office which is under the control and command of maybe a major تو ڈسیزن میکنگ ڈیسینٹرلائزڈ ہے کس کس قسم کی ڈسیشن کون کر سکتا ہے کس لیول پہ کر سکتا ہے اور پھر اس حساب سے کتنے لیول اس آرگنائزیشن میں کریٹ ہونے چاہیے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہائیارکل آرگنائزیشن کے اندر یا پیرامڈ آرگنائزیشن کے اندر یا ٹول آرگنائزیشن کے اندر لیول بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اسٹرکچر کے اندر یہ لیولس ریڈیوس ہو جاتے ہیں ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایک لیول پہ آ کر کے وہ بیس جو ہے اس کو براڈن کر دیا جاتا تاکہ وہ مانیٹرنگ تاکہ وہ ڈسیشن میکنگ وغیرہ جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی flat structure is the ideal structure یا پیرامڈ اسٹرکچر یا hierarchical structure is not the ideal اور the ideal there is no such thing is ideal ideal is what your organisation needs and what your organisation has اس بات پہ ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور آئندہ اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے شکریہ اور خدا حافظ